باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا یہ جہاد کی یہ جہادی بہاریں وقت کے ظلم کی خزاؤں کے ساتھ کسی بھی طرح ختم نہیں کی جا سکتی ہیں آج کی یہ پروکار تقریب اور محتم عظیم الشان اجتماع لاکھوں سے ملتی ہوئی تعداد کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا بہت بڑا پنڈال اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے اور مجمع چاروں طرف پھیلا ہوا سبیلنا سبیلنا کے نعرے لگا رہا ہے یہ اس بات کی وکالت ہے کہ آج سے چند برس قبل جب آگ بدنان دیشوں نے ایک عظیم جماعت پر پابندی لگائی تھی جس کا نام جیش محمد تھا اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے اور نظر بندی کے احکامات کے تناظر میں ایک فرد کہہ رہا تھا اعلان کر رہا تھا کہ جیش محمد ختم ہونے کے لیے نہیں آئی یہ نعرہ تو صحابہ نے لگایا تھا آج بھی وہ نعرہ گونج رہا ہے خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود اور انشاءاللہ یہ نعرہ صبح قیامت تک گونجتا رہے گا انشاءاللہ اللہ گونجتا رہے گا اسے کوئی ختم نہیں کر سکے گا میں علماء کے اس مجمع میں اور اس کثیر اجتماع میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑے بڑے علماء کو تقاریم میں بیان فرماتے سنا وہ اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرتے تھے سیرت کی ابتدا میں وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین اس کی تفسیر میں بیان کرتے کہ نبی کریم چلا کرتے راستے میں کانٹے بچتے آقا مدنی کریم کے راہ میں کانٹے بچھانے والے آقا کے وجود پہ گندگی ڈالنے والی عورت کے گھر کے دروازے پہ جا کے آقا اس کی تیمار داری کرتے ہیں یہ رحمت کے انداز کو بیان کرتے جو گالی دیتا آقا دعا دیتے جو دگا دیتا آقا وفا دیتے جو سزا دیتا آقا انعام دیتے جو تعاقب کرتا آقا اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے جو پتھر مارتے آقا رب العالمین سے اس کے لیے رحمتوں کی التجا کرتے اس تفسیر کو بیان کیا جاتا اللہ جزائے خیر دے میرے امیر محترم کو اللہ کی قسم لوگوں سن لو میرے امیر نے کوئی نئی بات بیان نہیں کی کسی نئی چیز سے پردہ نہیں ہٹایا کوئی ایک نئی چیز تراش کر کے نہیں لائے وہی اکابر جنہوں نے تفسیروں کو لکھا ان کو بیان نہیں کیا جاتا تھا اسے لا کے بیان کیا ایک ایک شگرد کو سنایا اس وقت پاکستان میں جیسے محمد کے توسط سے جن افراد نے دورہ تفسیر پڑھا ان کی تعداد ہزاروں میں ہے جائیے تفسیر ابن کثیر کھولیے آج کی بات نہیں علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے پڑھ لیجئے ومار سلنا کا اللہ رحمت للعالمین اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولزی نفسی بیادی مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے لاؤ قتلنہم میں ضرور ان کو قتل کروں گا ولا اسلیبنہم میں کافروں کو ضرور مسلوب کروں گا ولا اہدینہم میں انہیں ہدایت تک لاؤں گا وہم کارہون وہ نہیں چاہتے اللہ اکبر انی رحمت باسنی اللہ اللہ نے مجھے رحمت کا بنا کے بھیجا ہے یہ پہلے لکھا گیا تھا امیر محترم نے اسی تفسیر کو کھول کے بیان کیا کہ رحمت کے معنی ایک نہیں ہے رحمت کے معنی اپنے اندر جمعیت سموئے ہوئے ہیں بہت سارے معنی کو لیے ہوئے ہیں سب سے خوبصورت سب سے بارونک سب سے جامع سب سے اصل سب سے حقیقت کے زیادہ قریب وہ مانا ہوگا جو نبی نے بیان کیا وہ مانا ہوگا جو رسالت امام کی زبان سے نکلا وہ مانا ہوگا جسے آقا بیان کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں انا بستو بالسیف انا بستو انا بستو بالسیف کہ میں تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اعلان کرتے ہیں انی رحمت باسنی اللہ اللہ نے مجھے رحمت کے ساتھ بھیجا ہے مجھے موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب اللہ کا کلمہ غالب نہیں ہو جاتا رب کالا کی قسم جب زمین سے کفر ختم ہوتا ہے رحمت کی بارشیں برستی ہیں رحمت نازل ہوتی ہے یہ احسان ہے مولانا محمد مسعود اظہر کا آج جنی تفسیروں کو اٹھا کے تفسیر عثمانی کو اٹھا کے اٹھائیے تفسیر عثمانی یہ حدیث تفسیر عثمانی میں ملے گی اٹھائیے تفسیر معارف القرآن پڑھ لیجئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا رحمت مہدات میں رحمت اور ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں وہ وہ قوم جو اللہ کو مانتی ہے اسے اونچا کر دوں اور جو اللہ کا انکار کرتی ہے اسے پست کر دوں نبی یہی بیان کرتے ہیں خدا کی قسم جب کفر ذریع ہوتا ہے نبی کی رحمت آسکارا ہو کے سامنے آ جاتی ہے مجھے بتائیے پاکستان بھر سے آئے ہوئے دوستوں بتائیے کہ اس میں کوئی نئی بات بیان ہوئی کوئی نیا معنی لایا گیا کوئی نئے نئی تفسیر کو پیش کیا گیا نہیں پیش کیا گیا وہی چیزیں جو اکابر نے بیان کی ہیں آج قرآن مجید فرقان حمید کھلا پڑا ہے جہاد کی دعوت دے رہا ہے لوگ قرآن مجید اٹھا کے قرآن پڑھتے جاتے ہیں جہادی بنتے جاتے ہیں غیرت کے بن, بنتے جاتے ہیں غیرت کے سراپا ہوتے جاتے ہیں اس لیے کہ قرآن غیرت دیتا ہے قرآن بہادری عطا کرتا ہے قرآن جرت کا پیکر بناتا ہے قرآن فدائی تیار کرتا ہے قرآن مجید خود شہادت کی تمنا رکھنے والے افراد کو میدان میں تیار کرتا ہے قرآن ان لوگوں کو لاتا ہے جو ایک رب کی محبت کے علاوہ کسی پہ اپنا دل نچھاور نہیں کرتے قرآن ان افراد کو تیار کرتا ہے جو نبی پاک کی حرمت میں کٹنا مرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں قرآن انہیں اپنے لیے اعزاز و افتخار بنا دنیا میں ان لوگوں کو اعزاز کا حقدار بنا دیتا ہے جو قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اس کے معنی کو سمجھتے ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ بدر دلیل نہیں ہے بلکہ وہ بدر کو دلیل سمجھتے ہیں ہاں نبی کی اٹھی ہوئی تلوار کو دلیل بنا کے وہ جہاد کے میدان میں نکلتے ہیں جس کے بارے میں آقا مدنی کریم نے اعلان کیا جو تلوار اٹھائے گا وہ اللہ سے بیت کر لے گا یہ میرے آقا نے فرمایا آج جو تلوار اٹھانے والے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور دنیا کے ججالو تم کیا یہ چاہتے ہو ہم اس تلوار کو پھینک کے اپنی رب سے بیعت کو توڑ دیں کیا تم یہ چاہتے ہو ہم اس تلوار کو دبا کے اپنے ضمیر بیچنے والے سوداگر بن جائیں کیا تم یہ چاہتے ہو ہم شریعت سے منہ موڑ کے عزت کے راستے چھوڑ کے دین متین سے چہرے پھیر کے ہم تمہارے قدموں کی گراستے چاٹنے والی مخلوق بن جائیں یہ نہیں ہو سکتا جس زبان نے لا الہ الا اللہ پڑا ہے جو محمد الرسول اللہ کے الفاظ کی مٹھاس اور لذتیں آج ہی پا چکا ہے وہ کیسے وہ کیوں کر وہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ وقت کے جابروں کے سامنے سر جھکا دے بس اتنا سا کام ہے حضرت مولانا محمد مسعود اظہر نے آج قرآن کی آیات قوم کو سنا دی ہیں اور قوم فدائی بننے کو بے تاب بھی ہے اور فدائی بن کے جنت کے دروازے بھی کھلوا رہی ہے سنیے سنیے لوگوں یہی تپی کا علاقہ کوہاٹ کی سرزمین آج سے چند برس قبل اس کے بالکل دامن میں اسی میدان کے بالکل پڑوس میں حضرت مولانا محمد مسعود اظہر قرآن کھول کے اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے اور یہی جہاد سمجھا رہے تھے جہاد اکبر اور جہاد اصغر ایسی تشریحات اللہ معاف کرے ان چیزوں کو لایا گیا کہ لوگ جہاد سے جہاد سے بیزار ہو جائیں جہاد مخالف ہو جائیں اس طرف سے دروازہ بند ہوا آج کچے اور پکے مسلمان کی اصطلاح کو لایا جا رہا ہے خدا کی قسم یہاں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین پہ قربان ہو جائے اس سے علاوہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات آپ نے سنا ہوگا بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات خطبات سے سنتے ہوں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت الحسن پھر اس کے ذمن میں بہت کچھ سنتے ہوں گے حضرت مولا محمد مسعود اظہر امیر محترم نے میرے پیر و مرشد نے آ کے بتایا کوئی نئی بات نہیں کہ یہ صورت احزاب کی کیسویں آیت ہے احزاب جمع حزب کی لشکر اور غزوہ خندق کے موقع پر غزوہ احزاب کی جس جن آیات میں تذکرہ ہے یہ اس کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میرے محبوب پیغمبر ڈٹ کے اور جم کے کھڑے ہیں کافر کافر مقابلے میں ہیں کافر مقابلے میں اللہ کے محبوب پیغمبر کافروں کے اتحاد کے سامنے یہودیوں کے سامنے اور مشرقین کے سامنے منافقین کے سامنے اللہ کے نبی ڈٹ کے کھڑے ہیں پیچھے نہیں ہٹ رہے دیکھو اگر میرے نبی وقت کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو سکتے ہیں تو تم بھی ڈٹ کے کھڑے ہونا یہی اس نبی پاک کا تمہارے لیے بہترین اسوا حیات ہے آپ ڈٹیں گے نہیں ڈٹیں گے بولیے ذرا ذرا زور سے بولیے ڈٹیں گے نہیں ڈٹیں گے تو بس اس تفسیر کو لایا گیا اس کو بیان کیا گیا رہی آج کی تقریب کا معاملہ کہ آج کی تقریب کیوں کی گئی کتابیں لوگ لکھتے ہیں ان کی رونمائی بھی ہوتی ہے اور وہ دنیا کے حوالے سے اس پاکستان میں اس تفسیر فتح الجواد کو لکھا گیا اور آج اس کی تقریب رونمائی ہے بہت سارے حضرات کے ذہن میں شکوک و شبات تو آ سکتے ہیں کہ آخر اس کی کیا ضرورت تھی ملک بھر سے اتنے علماء کو جمع کرنے کی اتنے افراد کو دعوت دینے کی تو میں عرض کروں گا علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جب صحیح بخاری شریف کی مارکت الرا تفسیر لکھی اور فتح الباری تصنیف فرمائی تو اس وقت وقت کے بادشاہ تک کو بلایا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ان کے علامہ ابن حجر کے دور میں تو حکمران بھی تو ایسے تھے تفسیر تشریح لکھی فتح الباری تو اس کی تقریب رونمائی میں بہت سارے لوگوں کو جمع فرمایا اور حضرت مولانا زکریہ صاحب جن کے آج یہاں خلیفہ مجاز تشریف فرما ہے جب ان کے ان کے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل سارن پوری رحمہ اللہ نے لکھی جس وقت انہوں نے حدیث کو ابو داؤد شریف کی شرح لکھی تو اس وقت بھی اس وقت بھی تقریب رونمائی ہوئی اور وقت کے بہت بڑے اکابر علماء کو مدینہ شریف میں جمع کیا آج ان اکابر کی اس روایت کو زندہ کرتے ہوئے حضرت اقدس امیر محترم نے بھی آج اس کی تقریب رونمائی کا اعلان فرمایا ہے اپنے اکابرین کو سامنے رکھ کے آج کا یہ معاملہ بھی اپنے اکابرین کی روایت کے عین مطابق ہے اور انشاءاللہ آج کی یہ تقریب اس بات کی گواہ رہے گی کہ اس وقت جب وقت کے جابر اس نور کو بجانے کی کوششیں کر رہے تھے تب ایک مرد قلندر اپنے ہاتھ میں قلم لیے جہاد کی صدایں لگا رہا تھا قربان جائیے امیر محترم پہ ہم بے بے طرز کوئی سرائی کی نشا نہیں حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے اللہ گواہ ہے وقت کے جابروں نے کہا کہ مولانا اگر آپ فدائی خود کش حملوں کے خلاف ایک فتوا دے دیں تمہیں اجازت ہوگی ملک میں جو کرنا چاہو جیسے رہنا چاہو اللہ تعالیٰ جدائے خیر عطا فرمائے دیوبند بند اس بیٹے کو للکارتے ہوئے کہا ارے ظالمو تم خلاف فتوے کی بات کرتے ہو اللہ نے مجھے زندگی دی میں چھ سو صفوں کی کتاب دوں گا جس کے لفظ لفظ اور سطر سطر سے فدائی حملوں کی دعوت ملے گی تو یہ اس بات کی دلیل ہے آج اللہ کے فضل و کرم کرم سے جہاد زندہ و تابندہ ہے زندہ و تابندہ ہے آج تفسیر آپ کے سامنے موجود اور ابھی تفسیر پریس میں موجود تھی تو بیس ہزار سے زائد کتابوں کی طلب آ چکی تھی بیس ہزار سے زائد کتابوں کی ڈیمانڈ آ چکی تھی انشاءاللہ تعالی پریس چلتا رہے گا یہ تفسیر چھپتی رہے گی ہاتھوں میں جاتی رہے گی بزدلی کی تانے توڑتی رہے گی اور بہادری کا نور پیدا کرتی رہے گی انشاءاللہ اور آج خوشی کی بات یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں سے تقریب رونمائی ہونے والی ہے وہ بھی آپ کے لیے سعادت کی بات آج آپ کے لیے خوشخبری وہ شخصیت کون ہے انیس سو اٹھانوے کی گرمیوں کے دنوں میں مجھے ایک مرتبہ باغل پور جانے کا اتفاق ہوا ایک چھوٹی سی مسجد میں اثر کی نماز کے بعد مغرب کے قریب اپنے ہاتھ اٹھا کے آنسو گر رہے تھے اور التجائیں کر رہے تھے رب العالمین کے سامنے آؤ زاری ہو رہی تھی رب سے کچھ مانگا جا رہا تھا میرے دل بیتاب نے کہا ضرور جس چیز کی آج دعا کی جا رہی ہے اس انداز میں اس لجاجت کے ساتھ وہ دعا ضرور پوری ہوگی پھر دسمبر انیس سو ننانوے کے آخری اجزام مجھے بہاول پور جانے کا اتفاق ہوا انہیں بزرگوں کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ میرا بیٹا مجھے یقین ہے کہ ضرور آزادی کی آزادی کے نور کو پائے گا آزادی کے بہاروں کو پائے گا وزرت اقدس امیر محترم کے والد گرامی تھے جو اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور ان کا فرزند ارجمن کوٹ بلوال کی سلاخوں کے پیچھے جہاد پر جہاد پہ اپنے قلم کو اپنے دماغ کو اپنی صلاحیتوں کو اپنے وجود کو کھپا رہا پھر اللہ نے اس کی اس دعا کو قبول فرمایا اور امیر محترم اڈوانی کے منہ پہ تھوکتے ہوئے جتوند سنگھ کے چہرے پہ شکست کی لگاتے ہوئے کندھار کی سرزمین پہ پہنچے اور کندھار کی سرزمین پہ پہنچ کے اعلان ہوا اس دن بھی سٹیج پر جیسے محمد کا اعلان کرنے والوں میں جو شخصیات موجود تھیں اللہ اکبر کبیرا لوگوں کاش رب نے زندگی نے ان سے وفا کی ہوتی زندگی ان کی طویل ہوتی آج وہ اس سٹیج پہ بھی موجود ہوتے ان میں سے ایک بزرگ کا نام مولانا محمد یوسف لدھیانوی تھا آج مولانا یوسف لدھیانوی تو نہیں لیکن جس جماعت کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی وہ جماعت موجود ہے اسی ان اکابرین میں سے ایک مرنا مفتی نظام الدین شمزائی تھے آج وہ ہم میں نہیں لیکن کیا ان کا قافلہ رکا ان کا جھکا ان کا مشن ختم ہوا ان کی بات اور ان کے اگر و مقاصد پہ کوئی مٹی ڈال سکا وہ بھی چلے گئے انہی میں سے ایک مفتی جمیل خان تھے آج وہ بھی نہیں ہے کعبہ کی قسم انہوں نے زندگی کے پہلے دن سے لے کر جب جیسے محمد کا پہلا دن تھا آخری دن تک ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہے آج دنیا سے چلے گئے آج موجود ہے انشاءاللہ یہ کارواں بھی چلتے رہیں گے یہ جہاد بھی ہوتا رہے گا لوگ آج مبارک ہو تمہیں خدا کی قسم عید سے بڑی خوشی ہے عید سے بڑی خوشی شہادا کا خون آج اپنا رنگ دکھا رہا ہے آج اپنا رنگ دکھا رہا ہے اور اس تفسیر کی تقریب رونمائی انعقاد پذیر ہے ان آخری رمحات میں جب ابھی ہونے کو ہی ہے تو میں آپ حضرات سے کرتا ہوں پرجوش ناروں کے ساتھ پورے ولولے کے ساتھ مکمل نعرے لگاتے ہوئے جتنے حضرات کھڑے ہوئے ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تفسیر اٹھا کے امیر محترم کے والد گرامی حضرات اکابر کو تفسیر پیش فرمائیں گے بادشاہ ابھی دیکھیے ناروں کی گونج میں اس مجلس کا اس عمل کا آغاز کیا جاتا ہے نعرہ تکبیر کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے پوری طرح نعرہ تکبیر سبیلنا سبیلنا پوری طرح پوری طرح سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا لبیک لبیک تری تکبیر لب تکبیر سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا ماشاءاللہ اللہ شریف پڑھتے ہوئے تشریف رکھیں جلدی کیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ